وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع الجليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب اغفر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اور تمام حاضرین مسجد یہ سورہ بنی اسرائیل کی بڑی مشہور اور معروف آیت تلاوت کی ہے میں نے جو آج خطبے کا موضوع ہے جس موضوع کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑوں اپنے بزرگوں اور اپنے بوڑھوں کا اعزاز اکرام اور احترام اللہ نے فرض کرا دیا ہے کوئی مسلمان اس حکم سے بری نہیں ہو سکتا ہر آدمی اپنے بڑوں کا اپنے بزرگوں کا اپنے اکابر کا اور اپنے گاؤں قوم اور اپنے برادری اپنے محلے کے بوڑھوں کا احترام ان کا اعزاز ان کی ان کا احترام اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا ہے ہمیں حدیث یاد آئی امام دلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں بسند صحیح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ ایک دن نبی علیہ السلاط اسلام کی خدمت میں ہم سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک بوڑھا انسان آیا مجلس نبی علیہ سلاط اسلام کی ہے کرام اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہما تنگوش آپ کی گفتگو کو سن رہے ہیں کسی نے کوئی خاص توجہ نہ کی کیونکہ ہر ایک کی توجہ نبی علیہ سلاط اسلام کی طرف تھی وہ بوڑھا آیا اور جگہ دیکھا کہیں اس کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملی تو کھڑا رہ گیا نبی علیہ السلات اسلام نے دیکھ لیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلما سرک کر کے آگے پیچھے ہو کر کے جب لوگوں نے اہل مجلس نے صحابہ نے اس بوڑھے کو بیٹھانے میں تاخیر کر دیا اور آپ نے دیکھا کہ لوگ تاخیر کر رہے ہیں اس کے لیے جگہ نہیں بنا رہے ہیں اور ایک امت کا بوڑھا امت کا ایک بوڑھا کھڑا ہے آپ نے فوری طور پر فرمایا اے لوگوں ذرا سب سے پہلے اپنے آپ کو ادھر ادھر کرو اور اس بوڑھے کو بیٹھاؤ اور آپ میرے ساتھ میں یاد رکھو لئی سمنا بندم یارم سبیرنا ورم یو اکر کبیرنا وہ میری امت اور ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے احترام نہ کرے ہم سب اور جو ہمارے جو اپنے چھوٹوں پر شفقت اور محبت نہ کرے معمولی سے بات تھی مجلس میں سارے لوگ بیٹھے ہیں ایک بوڑھا آیا اس کو بیٹھانے میں لوگوں نے تاخیر کر دی تھوڑی سی نبی رہے سراب اتنا بھی برداشت نہیں کیا فرمایا فوراً اس کو بیٹھاؤ لئی سمنا ملم یرحم ہم ولم یو اکر کبیرنا او کما کماتا رہے سرا بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ الفاظ منقول ہیں ان کو بھی یاد رکھیں آخری ساتھ میں لئی سمنا ملم یرحم ہم ولم یو اکر کبیرنا ولم یاری حق آل مینا ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو اپنے بڑوں کا اکرام اور احترام نہ کرے اپنے چھوٹوں پر شفقت اور محبت نہ کرے حق کا حق عالمنا اور ہماری امت کے علماء کا مقام و مرتبہ نہ جانے اور پہچانے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کے اعزاز اور احترام اور ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے اسلاف نے اس قدر اس کا اہتمام کیا اللہ اکبر امام زہبی رحمت اللہ اپنی مشہور کتاب شیر و عالمی نبلا کے اندر اور امام خطیب بغدادی رحمت اللہ نے اپنی کتاب الجامع والسامع کے اندر نقل کیا حضرت امام ابن راہوے رحمت اللہ نے اور امام یہ حجا اتنا آیا یہ دو محدث راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں بغداد کا مقام ہے پتا چلا کہ ہاں کوئی عالم دین بیمار ہیں اس لیے دونوں محدثوں نے سوچا کہ چلو ہم مل کر کے آئیں عیادت کر کے آئیں ایک مسلمان کی عیادت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے کہتے ہیں دونوں ساتھ جا رہے تھے دونوں محدث ہیں ایک دائیں ہیں دوسرا بائیں ہیں اور دونوں گفتگو کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں ایک حدیث سناتا ہے دوسرا حدیث پڑھتا سنتا ہے ایک راوی کے بارے میں پوچھتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے دونوں محدث علمی گفتگو کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں لیکن جب مریض کے دروازے پر پہنچے تو امام اسحاق پیمام رحمت اللہ پیچھے ہٹ گئے اور دوسرے محدث کو آگے کھڑا کر دیا اس نے کہا تھا کیا بات ہے تھا مال ارے امام رہا ہے آپ جیسا عالم آپ جیسا محدث ہمارا استاد جو مقام رکھتا ہے آخر آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ کو آگے ہونا چاہیے انہوں نے کہا لا تتقدم ہم نہیں دروازہ کھلے گا ہم بعد میں داخل ہوں گے اور آپ پہلے داخل ہو جائیں کہنے لگے لا ہم تو آگے نہیں بڑھ سکتے کام آپ کو آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ انت اکبر منا سنن سنر آپ ہم سے سال بھر کے بڑے ہیں اللہ اکبر صرف سال بھر کا بڑا آدمی ہے تو دوسرا محدث کو کہتا ہے ہم آگے چلیں گے اور آگے جائیں گے پہلے داخل ہوں گے تو اس کے احترام کے خلاف ہے اسی لیے کہتی ہیں انت اکبر سن منی آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں آپ داخل ہو جائیں تاکہ احترام اور احترام باقی رہ جائے لیکن اللہ اکبر جو غیروں کی عزت کرتا ہے ہر کی خدمت کر ہوں مخدوم شخص ہر کی محروم شد جو غیروں کی عزت کرتا ہے گیروں کا احترام کرتا ہے اور غیروں کی خدمت کرتا ہے وہ بھی اس کا ساری دنیا اس کی خدمت کرتی اس کا احترام کرتی ہے اور جو و غرور میں آ کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے وہ ہر ایک خدمت سے محروم کر دیا جاتا ہے جیسے رحمت اللہ علیہ نے کہا آپ پہلے داخل ہو کیوں انت اکبر منی سنن آپ ہم سے بڑے ہیں فوری طور پر دوسرا محدث ان کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ان کو آگے ڈھکیلا اور خود پیچھے ہو گیا کہا لا ادخل یاد رکھو اللہ کی قسم ہم پہلے داخل نہیں ہوں گے آپ پڑھے کا بالکل بجا تم نے کہا انا من کا سنن وانت اکبر علما بات اصل یہ آپ داخل ہو جائیں کیوں علم میں عمر میں میں بڑا ہوں لیکن علم میں اللہ نے آپ کو ہم سے بڑا بنایا ہے میرے بھائی ایک دوسرے کا احترام ایک دوسرے کا اکرام ایک دوسرے کا اعزاز اور ایک دوسرے کے حقوق کو باقی رکھنا چاہیے بوڑھوں میں اور بڑوں میں سب سے زیادہ آپ کے اکرام اور آپ کے احساس آپ کے احترام آپ کے توقیر و تعظیم کے مستحق آپ کے بوڑھے ماں باپ اور والدین ہوا کرتے ہیں آج بڑے عجیب و غریب دور میں زندگی گزار رہے ہیں آج ماں باپ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اور آج اتنے ہی ان کو زیادہ نکمی سمجھتے ہیں بلکہ بعض لوگ تو ایسے بدبخت ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رہنا بھی پسند نہیں کرتے ان کو بوڑھوں کا جو گھر بنا دیا گیا وہاں پھیر کر کے آ جایا کرتے ہیں میرے بھائی ماں باپ چاہے جوان ہو نوجوان ہو طاقتور ہو صحت مند ہو ہر حال میں ماں باپ کی خدمت ضروری ہے لیکن خاص طور سے جب بوڑھے ہو جائیں بڑھاپے میں آ جائیں اس وقت انسان کیا بڑا ستیہ انسان کی بڑی سخت آزمائش اور ایک مرحلہ ہوا کرتا ہے کیوں نمبر ایک ماں باپ بیچارے ریٹائر ہو چکے ہیں آپ بند ہو گئی ہے تنخواہ بند ہو گئی ہے گھر میں بیٹھے ہیں بیٹوں کے رحم و کرم پر وہ زندگی گزار رہے ہیں اب بیٹا ہی کپڑا لا کر کے دے تو بیچارہ پہن سکتا ہے بیٹا ہی علاج معاوضہ کرے تو ماں بیچاری کا علاج ہوتا ہے اب اس موقع پر اللہ تعالی نے ماں باپ کو ویسے ہی اولاد کا مجبور بنایا جس طرح سے انسان بیٹا جب پیدا ہوا تھا تو وہ ماں باپ کا محتاج تھا یہ پہلی وجہ ہے بڑھاپے کا خاص خیال رکھنا چاہیے پہلی چیز یہ ہے یاد رکھیں کیوں انسان بڑھاپے میں اپنی اولاد کے رہیں وہ کرم پر زندگی گزارتا ہے بوڑھے ماں باپ اور ویسے ہی جیسے اولاد نے پیدا ہونے کے بعد چند سالوں تک اپنے ماں باپ کے رہ وہ کرم پر زندہ تھا وہ نمبر دو بوڑھے ہو جانے کے بعد عمر دراز ہو جانے کے بعد انسان کی عقل وہ کام نہیں کرتی جو پہلے کام کرتی ہے بچکانا حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں کم میں عورت عمر اللہ تم میں سے کتنے ایسے ہیں جو بڑی شدت کی زندگی پر اللہ تعالیٰ بوڑھے ہونے کے بعد لوٹا دیتا ہے چڑچڑا پن ہوتا ہے باتیں کرتے رہتے ہیں صبر و سب کا کی, صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اب ایسے موقع پر ایک انسان جو اپنے ماں بوڑھے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اب ماں باپ کے اندر زبان کی تیزی ہوگی ضد ہوگی طرح طرح سے اعتراضات ہوں گے ہر قسم کی باتیں بنا وجہ بھی کرتے رہیں گے ان تمام چیزوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں اللہ نے حکم دیا تر بدھ ان بل والئی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا رب ہے اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالب اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا وہ بل والد اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور احسان کرنا بڑھاپے کو پہنچ جائے اور تم زندہ ہو تمہاری زندگی میں ماں باپ دونوں بڑھاپے پر پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور دوسرا زندہ نہ ہو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اولاد کو ہدایت دیا کی بڑا نمبر ہوما نمبر تین وکل رہما قورن کریما نمبر چار وقف رہما دل من رحما نمبر پانچ وقل ربرما کما برادی سبیرہ یہ پانچ تعلیمات پانچ ہدایات اللہ رب العالمین خاص طور سے ماں باپ کے بڑھاپے میں اگر وہ پہنچ جائیں تو اولاد کو ہدایت دیا پانچ تعلیمات دی کہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک اور تمہاری زندگی ان کے ساتھ ان پانچ ہدایات کے روشنی میں گزرنا چاہیے ان کی پابندی تمہارے لیے ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان پانچوں ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے اور یاد رکھنے کی تو نصیب فرمائے پہلی چیز میرے بھائی اللہ رکھنا خبردار ورا اس ان کو نہ کرنا کس کو کہتے ہیں اللہ بعض بات علم کہتے ہیں کسی کے شان میں کسی کے دل دکھانے میں اور کسی کے ادب کے خلاف اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو اس اس سے چھوٹی تحقیر اور تدلیل اور ادب کے ادب اور احترام کے خلاف کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی اس لیے اس کہتے ہیں مثال طور اللہ حضر آپ کی ماں نے کوئی بات کہا آپ کے باپ نے کچھ کہا آپ نے یہ تو بہت مشکل ہے ایسا تو ناممکن ہے ماں نے پتا نہیں کیا سوچ کر کے بوڑھے باپ نے پتا نہیں کن تمناؤں کے ساتھ آپ کے سامنے اپنی ایک تجویز اپنی پیشکش رکھی اپنی ضرورت رکھی اور آپ نے نبی سانس لیا اور ظاہر یہ کر دیا کہ آپ نے جو کہا وہ مجھے پسند نہیں میں نہیں کر سکتا اسی کو کہا جاتا ہے اس اللہ اکبر اسی لیے بعض لوگوں نے کہا ہمارے اور آپ کے ہاں اس کا بڑا بہترین ترجمہ ایک ہے آپ کی ماں بوڑھے بات نے کوئی بات کہی اور کوئی بات اللہ اکبر یہی کر دینا معمولی سے ایسا جملہ ادا کر دینا جس سے ماں باپ کو اندازہ لگے کہ میری بات کو اس نے ناپسند کیا ہے اس سے زیادہ ہے تحریر اور اس سے زیادہ چھوٹی چیز ماں باپ کے سامنے کوئی دوسری گستاخی نہیں ہو سکتی ایک تو اس نہ کہو نمبر دو اللہ نے تنہر ہوما خبردار ماں باپ کو کبھی جھڑکیاں نہیں دینا کبھی ڈاک کر کے کبھی سوچ سے ان کے سامنے بات نہیں کرنا ان کے کسی غلطی پر ان کی کسی کوتا پر ان کے کسی مطالبے پر ولا تن ہر ہوگا خبردار کبھی جھڑکیاں نہیں لینا ڈاک کر کے بلند آواز سے ان سے بات نہ کرنا نمبر تین اللہ تعالیٰ سا فرماتے ہیں وہ کل رہا کریما ہمیشہ بات کرنا ان سے جو گفتگو کرنا ان سے جب کسی چیز کا مطالبہ کرنا یا ان سے کوئی بات چیت آ جائے ہو جائے تو اللہ فرماتے وکل لہما قلن کریما کور کے معنی آتے ہیں بات تم گفتگو وہ کرنا جو کور کریم ہو یعنی جس میں عزت تمہاری ماں باپ کی ٹپک رہی ہو ایسا جملہ ایسا انداز ایسی بات ماں باپ کے سامنے کرنا کہ جس سے پتا چلے کہ واقعی تمہاری اس بات سے ماں باپ کا اکرام ماں باپ کا اعزاز اور ماں باپ کا احترام ہو رہا ہے نمبر پانچ نمبر چار اللہ تعالی ساتھ فرماتے ہیں وقف رہا جراح درا رہا وقف ظلم کے کے آتے توازو ان کے ساری اور اپنے ماں باپ کے سامنے ہمیشہ توازو اور ان کے ساری کا سلوک کرنا امام بخاری رحمت اللہ نے الگ میں نقل کر کے ایک حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ ہو راستہ پکڑ کر کے جا رہے تھے سامنے سے ایک محمد انسان اور ایک جوان یہ دونوں ایسے سامنے ساتھ ساتھ بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں سامنا ہوا السلام علیہ ابا ہو رہی ابو ہریرا نے کہا وعلیکم السلام یہ تمہارا کون لگتا ہے نوجوان کہتے یہ میرے باپ یہ میرے والد ہیں کہا سو سر سوچ یہ تمہارے والد تھے تو تمہارے تبادل ان کے ساتھ کا لحاظ رکھنا تھا ان کے ساتھ برابر چلنے کے بجائے والد کے پیچھے پیچھے تم کو ادب اور احترام کے ساتھ چلنا تھا اس نام نے یہ بھی نہیں گبا رہا کیا کہ انسان چلے تو آگے آگے چلے اور اپنے باپ کو پیچھے سے کھسیٹتا جائے بلکہ راستہ چلنے میں بھی اسلام نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ باپ آگے ہو اور اولاد پیچھے ہو ایک تو تباد و انکساری نمبر دو میرا رحمہ تباد و انکساری کے ساتھ صرف توادوں نہ ہو ایسی توادو ان کی ساری ہو جس میں ماں باپ کی شفقت اور محبت بھی شامل ہو صرف دوادوں کافی نہیں ہو ایسی ہو جس میں ماں کی شفقت باپ کی محبت معلوم یہ پڑے کہ آپ اپنے ماں باپ پر بڑے مہربان ہیں اللہ حسن نمبر پانچ اس لیے اللہ نے ساتھ نمایا کہ وکر الفر ہم ہوما کما اور بیانی سفیر ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ ہمارے رب ہمارے ان بوڑھے ماں باپ کی اللہ ویسے ہی نگرانی کرنا ویسے ہی دیکھ بھال کرنا اللہ ان کی ویسے ہی حفاظت کرنا جسے بچپنے میں انہوں نے ہماری حفاظت اور ہمارے اوپر مہربانی کیا ہے یہ پانچ ادارات ہیں بہت ساری روایات ہیں امام تبرانی رحمت اللہ مرفوت اور دیگر موقفہ نقل کیا ہے نبی طواف کر رہے ہیں طواف کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پر بیٹھا ہے طواف کر رہا ہے کھانے کا دنیا کی سب سے مقدس جگہ نبی سے فارغ ہوئے وہ نوجوان اپنی بوڑھی ماں بوڑھی عورت کو اور اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پائے پائے طواف کر رہا ہے جب اس کی نگاہ نبی علیہ السلام پر پہنچی تو اس نے اپنی ماں کو کندھے پر بیٹھائی ہوئے طواف مکمل کر کے ماں کو اتارا بھی نہیں اور فوراً لے کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور ایک ہی سوال کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بوڑھی عورت یہ میری ماں ہے اس نے مجھے جنا اس نے ہماری پرورش کی ہے میں حج کر رہا ہوں اور خانے کا طواف کرتا ہوں تو اپنی بوڑھی ماں کو کندھے نہ ہو یا رسول اللہ ذرا آپ بتائے ہر ادے تو حق کہا فلا تقل لهما لهما لهما اف ولا تنهرهما وقل وقل قولا كريما جناح الذل من الرحمه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لیکن افسوس افسوس آج بڑے عجیب و غریب دور میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ماں باپ کی خدمت میں جنت رکھا اسی لیے کہا گیا بیان کیا جاتا ہے کہ یاد رکھو ہے تو ضرور جنت میں جائے گا انسان نے ہزاروں نے کیا کی ہو لاکھوں نے کیا کی ہو لیکن اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو ساری عبادتیں برباد جنت اس کے نصیب میں نہیں ہے میرے بھائی اپنے ماں باپ کو ہاتھ کھاتے میں جو مل جائے ان کو غنیمت سمجھو کہیں ایسا نہ ہو اپنی جنت کو کہیں لے جا کر کے باہر پھینک کر کے آ جاؤ وہ بھی کہیں بیچارہ باپ یا بوڑھی ماں دمے کی شکایت ہو جائے اور کسی بیماری میں نہ اس کا مبتلا کر دے تو گھر کی بہو رانی وہ کیا کہیں گی اصل میں اس کو ذرا ہٹا جاننے کی توفیق نصیب فرمائے اقول قولی هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب الیہ الحمد للہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد ماں باپ کے بعد ہمارے معاشرے میں جو عام بوڑھے ہوتے ہیں ان کا بھی احترام ان کا اکرام بھی کرنا بے انتہا ضروری ہے نبی رہے سرات فتح مکہ کے موقع پر جب خانے کعبہ کا طواف کر کے فارغ ہوئے مکے کو اللہ تعالیٰ نے فتح کر دیا کفار مکہ سے آزاد کرایا نبی علیہ السلام خانے کعبہ میں بیٹھے ہیں لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے غائب نظر آئے آپ نے لوگوں سے پوچھا اینا ابو بکر ابو بکر بھی یہاں موجود تھے وہ کہاں چلے گئے لوگوں نے کہا بس بھیجے گئے ادھر اٹھتے ہی میں نظر آئے کہاں گئے کسی کو پتا نہیں تھوڑی دیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تالا رہو اپنے بوڑھے باپ ابو کو کو اپنے کندھے پر بیٹھائے بڑے خوش نبی رہے پراشاہ خدمت میں لا کر کے پیش کر دیا نبی رہ نے جب دیکھا کہ ابو بکر صدیق یہ اپنے بوڑھے باپ ابو کو کو لانے کے لیے گئے تھے اور کنٹھے پر بیٹھا کر کے لا رہے ہیں نوی شام نے جو بوڑھوں کے عزت احترام اکرام ان کے اعزاز کی تعلیم دی تھی عملی طور پر رسول کا کردار کا دیکھو آر ہمیں یا ابا بکرین یا ابا بکرین اے ابو بکر اس بوڑھے انسان کو اپنے بوڑھے باپ کو تم یہاں لا کر کے کیوں اس کو سہمت دے رہے ہو اللہ کی نو طرف کہاں تھی نبی رہ سامنے بازو بٹھایا اور اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھا اور فرمایا یا شیخ یا شیخ اسلیم اب کیا انتظار کر رہے ہو بیٹا تمہارا مسلمان پوتی تمہاری بھی مسلمان ایسا کرو بہو تمہاری مسلمان بڑھے نیا اب کس چیز کا انتظار ہے اب وقت آ چکا ہے اسلیم تم بھی کرنا پڑھو مسلمان ہو جاؤ نبی رہے شام کے کہیے ادب یہ احترام اور یہ شبقت اور یہ محبت اور ایک پورے کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے اسلام کی دعوت دینا یہ ایسی کارآمد ہوئی کہ دل میں اتر گئی اور اللہ اللہ, الا اللہ محمد کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے میرے بھائی بوڑھوں کا احترام بوڑھوں کی عزت اور اللہ کے رسول کا فرمان سن لو آپ نے ساتھ ہمارا البر کتوں ان بوڑھوں کو کنڈم نہ سمجھو بیکار نہ سمجھو سردار ہے سراسان ایک جوڑا کپڑا پہن کر کے مایوس ہو کر کے مجبور ہو کر کے مجبس کو چھوڑا اور جب یہ مدین کا راستہ پکڑا کہ کرب انی لما انزل دے گئی اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اے اللہ ہمارے لیے کوئی بہترین راستہ ہموار کر دے موسیٰ کلیم اللہ نکلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا وَرَدَ مَا عَمَدْيَن جب مدین میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک کنواں ایک جگہ پانی کے انتظام ہے وہ وجہ میرے نا سے اسکول دیکھا کہ کنویں پر بہت ساری لوگ بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں وہ وجہ بجا دا مین دینا دوران دیکھا کہ دو بچیاں اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں پانی کے قریب نہیں آنے دیتی موسا پوچھا ماں کو اے میری بہنوں اور اے دونوں بچیوں تمہارا کیا معاملہ ہے سارے لوگ اپنی بکریوں کو گھاٹ پر کنویں پر پانی پینے کے لیے آنے دے رہے ہیں اور تم روک رہی ہو کہنے لگی بات اصل ہے کی لے جب لوگ چلے جاتے ہیں تم خدا خدا پانی پانی پانی ہی ہے ہے ہے ہمارا باپ باپ شیخ میرا بہت بوڑھا ہو گیا ہمارے کوئی بھائی نہیں سارے لوگ پلا کے چلے جاتے ہیں ہیں تو بچا ہم پیتے موسا کریم اللہ نے جیسے سنا یہ دونوں بچیاں ہیں ان کا باپ بوڑھا ہے اور کہہ رہی ہے وہ شیخ سہ کبیر ہمارا باپ بوڑھا ہو گیا ہے آگے بڑھے اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا دونوں بچیاں پانی پلا کر کے اپنی بکریوں کو گھر لے کے چلی گئی ادھر پوسا رہے سلام سم ایک درخت تھا اسی کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے اور درخت انزل دے رہی گا من خیر فقیر اے اللہ جو بھی ہمارے اوپر کرم کر جا ہم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں گھر چھن گیا ہے برادری چھن گئی ہے خاندان چھن گیا ہے ایک جو ہے کپڑے پہن کر کے رہا ہوں نہ کوئی سہارا ہے نہ کھانے پینے کا انتظام ہے نہ کوئی پہچان ہے نہ کوئی ٹھکانا ہے نہ کوئی درگے اللہ اس وقت تیرا بندہ موسا ہر قسم کی مہربانیوں کا محتاج ہے تھوڑی ہی دیر میں بیٹھ آوے کا لڑکی آئی بیٹھی بیٹھی ہے درخت کے نیچے یہ بوڑھے کی عزت اس کا ہے موسا کلیم اللہ بیٹھے ہی رہے فجا تو تمشی ایک اور لڑکی آئی ان میں سے اور کہتی کیا ہے اکبر بغیر مزدوری کیے مزدوری مل رہی ہے حضرت آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ نے پانی پلایا ہے ہمارے باپ اس کی آپ کو مزدوری دے دیں موسا کلیم اللہ اٹھے چلے آئے بوڑھے باپ کے بعد جب پہنچے کہا بیٹے تم کہاں سے آئے فرما تک پورا واقعہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بوڑھے نے کہا خبردار من القوم الظالمین ظالموں سے تو نجات پا گیا اب ہمارے علاقے میں رہو یہاں فروغ کی کوئی حکومت چلنے والی نہیں اب تمہیں یہاں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا کر دیا جب اپنے آگے بڑھے تو ایک بیٹی اور آتی ہے ایک تو نجات آبادی یا آبادی آپ مزدور رکھنا چاہیں تو سب سے اچھا مزدور یہ یہ کیوں کبھی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے بوڑھا باپ کہتا ہے فرمائے لیکن مشکل کیا ہے میرے بھائی آج بوڑھا اپنے آپ کو بوڑھا ہونے ہی نہیں دیتا ساری بلا وہاں سے آئی ہے ساری مصیبت یہ ہے بوڑھا اپنے آپ کو بوڑھا ہونے ہی نہیں دیتا میرے بھائیوں ذرا بوڑھا بنے نہ بنے تو ساری برکتیں سنڈاس میں گٹر میں نہ ڈالتے سورج ترویدی کی حدیث سن لو آخری نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد نبی علیہ سلاد اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اے لوگوں اشی بتو بل اسلام اشی بتو بل اسلام نور امل کی آنا ایک انسان کے گھر بال سفید ہونے لگے اور دیندار مسلمان کے بال پکنے لگے سفید ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ پل سرحد پر گزرنے کے لیے روشنی اور لائٹ اللہ بنا دے گا پھر اور سنو آپ ساتھ بناتے ہیں منشا بل اسلام شریفت ایک چیز یہ ہے یہ آپ کا بڑھاپا اور یہ آپ کے بالوں کی سفیدی قیامت کے دن نور بنے گی نمبر دو آپ نے ساتھ رمایا منشا بل اسلام شریفت ایک نیکی لکھ دیتے ہیں نمبر ایک قیامت کے نور نمبر دو ایک نیکی نمبر تین وہ تعداد اللہ تعالیٰ